بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دان عال خان سسٹم پروگرامنگ کے فورٹی ایتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لیکچر ہے disassembling N T F S last lecture میں ہم نے این ٹی ایف ایس کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکشن کی ہم نے دیکھا کہ جو N T F S volume ہوتا ہے اس کے اندر نہ کوئی فیٹ ہے نہ کوئی روٹ ڈائریکٹری ہے بلکہ اس کے اندر ایک چیز ہے جو کہ میجر سگنیفیکنس رکھتی ہے in terms of file management اسے کہا جاتا ہے M F T M F T stand کرتا ہے for master file table master file table کے اندر ہر فائل کے لیے ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے اور اس ریکارڈ کے اندر ویریس انفارمیشن ہے پرٹیننگ ٹو دیٹ فائل جس کے اندر اس کا نام آ جاتا ہے اور اسمال فائلس کے کیس میں اس کا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے اور لارج فائلز کے کیس میں انڈیکسز آئیں گی ان ان کلسٹرز کی جن کلسٹرز کے اندر وہ فائل سٹور ہوئی ہوئی ہے اور مور اوور اس کے اندر دوسری انفارمیشن بھی لائک سیکورٹی انفارمیشن اور دوسری چیزیں یہ ساری ٹائم اسٹیمپس وغیرہ یہ ساری انفارمیشن بھی اس ریکارڈ کے اندر ہی اسٹور ہوتی ہے ایک ریکارڈ کا سائز ویری کر سکتا ہے ون کے بی سے لے کے ٹو کے بی تک عام طور پہ ون کے بی کا سائز آپ کو دیکھنے میں ملے گا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایم ایف ٹی کے اندر starting few entries starting sixteen entries جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر اینٹری کا کیا مقصد ہے اس میں اینٹریز ہیں فار لاگ فائل اس کے اندر اینٹریز ہوں گی فار بیٹ میپ اس کے اندر اینٹریز ہوں گی for mirror M F T جو ایم ایف ٹی ہے اس کی ایک ایگزیکٹ بیک اپ بھی مینٹین کرتا ہے سسٹم جس کو کہ مرر کہا جاتا ہے ایم ایف ٹی مرر کے نام سے اسے کہا جاتا ہے ایم ایف ٹی کو چھوڑ کے باقی جتنا بھی ڈیٹا بچ جاتا ہے یا باقی جتنے بھی کلسٹرز یا بلاکس بچ جاتے ہیں وہ یوزر ڈیٹا کے لیے ریزروڈ ہیں جو بھی لارج فائلز وغیرہ ہیں وہ اس یوزر ڈیٹا کے اندر ریزائڈ کریں گی مور اوور جو بوٹ جو فرسٹ سکسٹین انٹریز ہیں ان کا کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر ساری میجر انفارمیشن ہے for the system security information اس کے اندر یہ انفارمیشن ہے کہ سیکورٹی انفارمیشن کے لیے جو فائل ہے وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے جو اویلیبل کلسٹرز ہیں وہ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر انفارمیشن ہے کہ بوٹ ریکارڈ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر انفارمیشن ہے کہ ایم ایف ٹی مرر کہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ سکسٹین ریکارڈ جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی ایک بیک اپ بھی مینٹین کی جاتی ہے ان سکسٹین اینٹریز کی ایک بیک اپ بھی مینٹین کی جاتی ہے جو کہ عام طور پہ بالکل والیوم کے مڈل کے اندر ہوتی ہے تو ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک فائل کریٹ کریں گے ایک N T F S volume میں اور پھر اس فائل کو ہم سرچ کریں گے within the M F T کہ ہمیں اس کی انٹری ملے اور پھر ہم دیکھیں گے اس انٹری کے اندر اس کے کیا کانٹینٹس ہیں ہم ایک اسمال فائل کریٹ کرتے ہیں آپ اس کو دیکھنے کے لیے ہم سلائڈ پہ چلتے ہیں سلائڈ کے اندر ہم ایک فائل کریٹ کرتے ہیں آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک فائل کریٹ کی ہے N T F S volume کے اندر اور اس فائل کا نام رکھا ہے test dot T X T اور نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فائل کے کیا کانٹینٹس ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹس ہیں hello this is a N T F S test file تو ہم ان کانٹینٹس کو بیسیکلی سرچ کریں گے ایم ایف ٹی کے اندر ان کانٹینٹس کو سرچ کریں گے یا پھر اگر ہم فائل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کانٹینٹس ریکوائرڈ ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ایم ایف ٹی کو ایکسیس کرنے کے لیے کہ ایم ایف ٹی کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ایم ایف ٹی کلسٹرس کے اندر ہی کہیں لوکیٹڈ ہے وہ کسی بھی کلسٹر سے اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے کوئی اس کے لیے فکسڈ لوکیشن نہیں ہے جس طرح ہم نے فیٹ کے کیس کے اندر دیکھا جو روٹ ڈائریکٹری ہے اس کی فکسڈ لوکیشن ہے جو فیٹ ہے اس کی فکسڈ لوکیشن ہے ایم ایف ٹی کی ضروری نہیں کہ کوئی فکسڈ لوکیشن ہو وہ کسی بھی کلسٹر سے اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کے اسٹارٹنگ کلسٹر کا کیسے پتہ چلے گا وہ ہمیں این ٹی ایف ایس کے بوٹ ریکارڈ سے انفارمیشن ملے گی جس طرح سے ہم نے این ٹی ایف ایس کے بوٹ ریکارڈ کی بھی ساری ڈیٹیل دیکھی تھی اس کے اندر جو اس کا بایوس پیرامیٹر بلاک ہے اس کے اندر کوئی سرٹن فیلڈ ہے جس کے اندر یہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ M M F F T T کا کا starting starting cluster cluster number number کیا کیا ہے ہے اور میرر یہ انفارمیشن بھی اس کے اندر پلیسڈ ہے تو اس کے لیے ہم نے جو فائل کریٹ کی ہے اس فائل کو کی انٹری کو ہم نے ایم ایف ٹی کے اندر سرچ کرنا ہے اور ایم ایف ٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں فرسٹلی بوٹ ریکارڈ کو ایکسس کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس بوٹ ریکارڈ کے اندر کیا انفارمیشن اویلیبل ہے ہم ایگزیکٹلی exactly یہی کام کرتے ہیں جو N T F S volume ہے اس کے بوٹ ریکارڈ کو ریڈ کرتے ہیں اور بوٹ ریکارڈ کو ریڈ کرنے کے بعد اس کے کانٹینٹس کا ڈمپ لیتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کانٹینٹس ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ سلائڈ آپ کو شو کر رہی ہے اسی والیوم کے بوٹ ریکارڈ کا ڈمپ اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوٹ ریکارڈ کا ڈمپ ہے آپ کے سامنے اس کے اندر فرسٹ تھری بائٹس کو چھوڑ کے او ای ایم آئی ڈی آتا ہے اور او ای ایم آئی ڈی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این ٹی ایف ایس لکھا ہوا ہے یہ شو کر رہا ہے یہ ایک N T F S volume ہے پھر مور اوور ہم نے دیکھا تھا کہ تھرٹی آف سیٹ کے اوپر تھرٹی ہیگز آف سیٹ کے اوپر ایم ایف ٹی کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے اس ڈم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تھرٹی آف سیٹ کے اوپر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ بنتی ہے وہ ایک کواڈ ورڈ ہے اور اس کواڈ ورڈ کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنتا ہے zero C double zero double zero تو یہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے ایم ایف ٹی کا zero C double zero double zero hex کے اندر یا پھر ہم اس کی ڈیسیمل ویلیو بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر اس کے علاوہ ہمیں جو دوسری امپورٹنٹ انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلسٹر کا کیا سائز ہے یہ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے ڈی ہیگس کے اوپر تو ڈی ہیگس کے اوپر ڈی ہیگز آف سائڈ کے اوپر دیکھیں تو ویلو پڑی ہوئی ہے ڈبل زیرو زیرو ایٹ جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کی ویلو ہے ڈبل زیرو زیرو ایٹ یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ پر کلسٹر ایٹ سیکٹرز ہیں یعنی کہ اس پرٹیکولر والیوم کے اندر ایک کلسٹر کا size four zero nine six bytes ہوگا یعنی کہ eight into five hundred and twelve which is equals to four zero nine six اور اسی طرح بی ہیگس کے اوپر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیکٹر کا کیا سائز ہے اور یہ اگر ہم اس کو ریڈ کریں تو یہ ویلیو بنتی ہے zero two zero zero zero two zero zero hex یعنی کہ five hundred twelve in decimal اب ان ویلیوز کو اگر ہم ڈیسیمل کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو ایم ایف ٹی کا اسٹارٹنگ جو کلسٹر نمبر ہے وہ اس لحاظ سے بنتا ہے zero C double zero double zero hex which is two seven eight six four three two decimal اور جو number of sectors uh, per cluster ہیں وہ اس کیس کے اندر ایٹ بنتے ہیں اور سائز آف اے سیکٹر جو ہے وہ ٹو ہنڈریڈ ہیگز یعنی کہ five hundred and twelve bytes بنتا ہے اب اسی انفارمیشن کو ہم آگے چل کے یوز کریں گے ایم ایف ٹی کو ایکسس کرنے کے لیے اور اس کے کانٹینٹس کو ریڈ کرنے کے لیے نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کلسٹر نمبر کو کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں into sector number of course اس کیس کے اندر بھی آپ کے پاس جو اے پی آئیز اویلیبل ہوں گی جو فنکشنز اویلیبل ہوں گے وہ پرٹیکولر سیکٹر کو ایکسیس کرنے کے لیے ہوں گے کلسٹر کو ایکسیس نہیں کر رہے ہوں گے تو اگر آپ انہیں اے پی آئیز کو یوز کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر آپ کو کلسٹر کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا انٹو سیکٹر نمبر ایسا کرنے کے لیے ہم نے ایک فارمولا ڈیوائس کیا یہ فارمولا بہت سمپل ہے فیٹ کے کیس کے اندر اس فارمولا کے اندر آپ دیکھ سکتے تھے کہ ہم اس میں سے ٹو سپریٹ کرتے تھے کلسٹر نمبر میں سے کیوں سپریٹ کرتے تھے کیونکہ کلسٹر نمبر اسٹارٹ ہی ٹو سے ہوتا تھا مور اوور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ سسٹم ایریا کے لیے کتنے سیکٹرز الوکیٹڈ ہیں وہ سیکٹرز بھی اس کے اندر ایڈ کرتے تھے اور پھر اس طرح سے ہم کلسٹر نمبر کیلکولیٹ کرتے تھے لیکن این ٹی ایف ایس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے این ٹی ایف ایس کے اندر یہ کرنا بڑا آسان ہے ہمارے پاس اماؤنٹ آ گئی ہے of number of sectors per cluster اور ہمارے پاس کلسٹر نمبر ہے تو اس کو سیکٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو سمپلی آپ number of sectors per cluster کو ملٹیپلائی کر دیں ود دا کلسٹر نمبر جیسا کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ cluster number is equals to cluster number into sector into sectors per cluster اس طرح سے آپ کے پاس سیکٹر نمبر آ جائے گا یا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر آ جائے گا for that particular cluster number اب اس انفارمیشن کو یوز کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی فائل کو کس طرح سے کر سکتے ہیں آف کورس ہمیں اس کا فرسٹلی فائل کو کرنے کے لیے ہمیں ایم ایف ٹی کو ایکسس کرنا پڑے گا ایم ایف ٹی کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل گیا ہے فرام دا بوٹ ریکارڈ کہ وہ سچویٹڈ ہے at seven eight six four three two decimal cluster number اب اس کلسٹر نمبر کو ایکسیس کرنے کے لیے فرسٹلی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا انٹو سیکٹر نمبر اسی فارمولا کو ہم یوز کرتے ہیں اور یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ویلو آتی ہے آئیے سلائڈ میں دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلسٹر نمبر ہے وہ ہمارا seven eight six four three two تھا اس کو ہم نے ایٹ کے ساتھ ملٹی پلائی کیا تو ہمارے پاس ویلو آئی ہے six two nine one four five six decimal یہ six two nine one four five six is the starting sector number of the M F T M F T اس لوکیشن کے اوپر سچویٹ ہے یہاں سے onwards M F T کے ویریس ریکارڈ پڑے ہوئے ہوں گے اور ان ریکارڈ کے اندر ہم اس فائل کو سرچ کریں گے جو ابھی ہم نے کریٹ کی تھی test dot T X T کے نام سے ہم نے بالکل ایکزیکٹلی یہی کام کیا اس سیکٹر نمبر سے ایکسس کرنا شروع کیا ڈیٹا اور آن ورڈز ایکس کرتے گئے جب تک کہ ہمیں اس پرٹیکولر فائل کا ریکارڈ نہیں ملا اور اس پرٹیکولر فائل کا ریکارڈ ہمیں ملا سیکٹر نمبر زیرو جس طرح سے اس سلائڈ کے اندر شو کیا گیا اب اس ریکارڈ کا ہم آپ کو ڈمپ شو کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اندر کیا انفارمیشن پلیسڈ ہے یہ نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ ایم ایف ٹی کا جو ہم نے ریکارڈ ایکسیس کیا جو ریکارڈ سرچ کیا فرسٹلی ایم ایف ٹی کو ایکسیس کیا اور سیکوینشلی ہم نے اس ریکارڈ کو سرچ کیا ریکارڈ کو سرچ کرنے کے بعد جو ہمیں اس کے اندر ویلیوز ملی ان ویلیوز کو یہ والا ڈمپ یہ والی سلائڈ شو کرتی ہے اس سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر فرسٹلی یہ نشانی ہمیں کیسے پتہ چلی کہ یہ جو پرٹیکولر سلائڈ ہے یہ کسی فائل کو یا پرٹیکولر جو ریکارڈ ہے یہ کسی فائل کو بلانگ کرتا ہے اس کے اندر کسی فائل کی انٹری اسٹور ہوئی ہے جو بھی فائل کی انٹری والا ریکارڈ ہوگا اس کے فرسٹ اسٹارٹنگ فائیو بائٹس دیکھیں اس کے اندر فائل زیرو لکھا ہوگا تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ایک فائل کا ریکارڈ ہے یہ ایک یوزر فائل کا ریکارڈ ہے رادا پھر آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے کانٹینٹس کے اندر eight E two E two offset file کا نام اسٹور ہوا ہوا ہے test dot T X T اور یہ نام جو ہے یہ یونیکوڈ کے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے یعنی کہ یونیکوڈ کے کیس کے اندر ایک جو کریکٹر ہے وہ آکوپائی کرے گا ٹو بائٹس اور جو ونڈوز این ٹی ہے یا این ٹی ایف ایس ہے این ٹی ایف ایس کے اندر فیسلٹی ہے کہ جو پورا فائل نیم ہے وہ ٹو ففٹی فائیو کریکٹرز کا ہو سکتا ہے تو in fact five hundred ten کے قریب جو بائٹس ہیں وہ اس فائل نیم کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں پھر اسی کے اندر آگے چل کے دیکھیں ہمیں اس فائل کے کانٹینٹس ملیں گے یہ فائل کے کانٹینٹس اسی انٹری کے اندر کیوں اسٹور ہوئے ہوئے ہیں یہ اسی انٹری کے اندر اس وجہ سے اسٹور ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک اسمال فائل ہے اس کے اندر جو ہم نے ڈیٹا کریٹ کیا تھا وہ فیو بائٹس کا ڈیٹا تھا ٹوینٹی تھرٹی بائٹس کا وہ ڈیٹا تھا اور اگر اسمال ڈیٹا ہے تو اس کو وہ انٹری کے اندر ہی اسٹور کر لیتا ہے رادر دین کہ اس کے لیے ایک پورا کلسٹر ایلوکیٹ کرے اس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ اس طرح سے جو فریگمنٹیشن ہے جو انٹرنل فریگمنٹیشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے فار اسمال فائلس جو فائل کی انٹری ہے کوشش کی جائے گی کہ اسی کے اندر اس کا ڈیٹا اسٹور کیا جائے اور in case file is large تو اس کے اس کے اندر فائل کا ڈیٹا انٹری کے اندر نہیں اسٹور کیا جائے گا اس کے اندر اس کیس میں فائل جن کلسٹرز کے اندر اسٹور ہو رہی ہے ان کلسٹر کی انڈیکسز کو اسٹور کیا جائے گا اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آف سیٹ کے اوپر یہ فکسڈ نہیں ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ آف سیٹ کے اوپر یہ انفارمیشن پڑی ون فورٹی ایٹ سیٹ کے اوپر فائل کے کانٹینٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہم نے فائل کے اندر ڈیٹا اسٹور کیا تھا وہ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ ٹیکسٹ ہے hello this is a N T F S test file تو یہ سارے کانٹینٹس جو ہیں آپ کو اس آف سائٹ کے اوپر نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی فائل ہے جس کو کہ ہم نے کریٹ کیا تھا تو اس طرح سے آپ ایم ایف ٹی کے اندر ویریس جو ہم نے فائلس کریٹ کی ہیں ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہے اس کو بھی اس طرح سے ایکسس کیا جا سکتا ہم نے یہ جو آپ کو ایگزامپل شو کی ہے اس ایگزامپل کے اندر ایک اسمال فائل کے کانٹینٹس کو ہم نے ایکسس کرنے کی کوشش کیا اب آپ ایز این ایکسرسائز خود سے کچھ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ لارج فائل جو ہے وہ کس طرح سے اسٹور ہوگی اس کی انڈیکسز ایم ایف ٹی کے اندر گیٹ کریں اور ان کے جو کلسٹرز ہیں ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں اینڈ سملرلی آپ ڈائریکٹریز کے کیس کے اندر بھی ڈائریکٹریز کی بھی entries of course M F T کے اندر ہی اسٹور ہوتی ہیں تو ڈائریکٹریز کے کیس کے اندر بھی ان کا ریکارڈ فرسٹلی ایکسیز کریں اور پھر اس انفارمیشن کو ایکسیز کریں جس جس انفارمیشن کے تھرو آپ اس ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو ایکسیز کر سکتے ہیں اینڈ سو آن جس طرح سے بالکل ہم نے فیٹ کے کیس کے اندر کیا تھا کہ فیٹ کے کیس کے اندر جو میں نے آپ کو ایگزامپل شو کی تھیں اس کے اندر ہم نے تمام قسم کی فائلز اور تمام قسم کی ڈائریکٹریز اور سب ڈائریکٹریز اور سب ڈائریکٹریز کے اندر جو فائلز ہیں ان کو ایکسیس کر کے بھی آپ کو شو کیا تھا تو سملرلی یہ ایک ایگزامپل ہم نے شو کیا ہے باقی کی جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ خود سے ایز این ایکسرسائز کر کے دیکھیں ہوپ فلی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب این ٹی ایف ایس جو ہے جو نیکسٹ امپارٹنٹ آسپیکٹ ہے این ٹی ایف ایس کے بارے میں کہ وہ ایک سیکیور سسٹم ہے یعنی کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے جو یوزرز ہیں ان کا ڈیٹا سکیور ہوتا ہے ایک یوزر نے جو اپنا ڈیٹا کریٹ کیا ہے اس کو صرف وہی ایکسیس کر سکے گا جس کو اس کی پرمیشن ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ایکسیس کر سکے گا due to the security reasons N T F S جو ہے اگر آپ ایک ڈاس کی ڈسک سے بوٹ کرتے ہیں یا ونڈوز نائنٹی ایٹ کے اندر آپ ایک بوٹ ڈسک بناتے ہیں اور اسے بوٹ کرتے ہیں اور این ٹی ایف ایس کے والیوم کو تو بوٹ ہونے کے بعد این ٹی ایف ایس کا والیوم آپ ایکسیس نہیں کر سکیں گے اس کی ایک تو ریزن سیکورٹی ہے دوسری ریزن آف کورس اس کی یہ ہے کہ جو ڈاس ہے وہ of course N T F S file system کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اگر اس طرح سے ہوتا کہ آپ ڈسک سے بوٹ کرتے اور آپ کو سارا والیوم ایکسیسیبل ہوتا اور جب کہ این ٹی ایف ایس کے ڈرائیورز نہیں رن ہو رہے تو اس کیس کے اندر کسی قسم کی جو سیکورٹیز آپ نے اپلائی کی ہوئی ہیں جو پرمیشنز جو ایکسیس رائٹس آپ نے اپلائی کیے ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے آپ سمپلی ڈسک سے بوٹ کر کے کسی بھی فائل کو ایکسیس کر سکیں گے تو اس چیز کو بھی پریونٹ کرنے کے لیے ڈاس آف کورس کیونکہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا اور این ٹی ایف ایس کی ایس سچ کوئی بوٹ بسکٹ اس فارم کے اندر اویلیبل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایز اے سسٹم پروگرامر ہم کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور ڈیوائز کریں گے جس طریقے سے آپ ڈاس کے اندر بھی ایک N T F S volume کو ایکسیس کر سکیں اگر کسی وجہ سے آپ کا سسٹم نہیں بوٹ ہو رہا تو آپ کے سسٹم آپ کے والیوم کے اندر پھر بھی کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی لیکن پھر بھی ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جو ڈسکو جو سسٹم کو ڈاس کے اندر بوٹ کرتے ہیں لیکن ڈاس کے اندر بوٹ ہوتے ہوئے بھی اس کے باوجود وہ N T F S file system کو ایکسیز کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سافٹ ویئر جو ہیں N T F S file system کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں N T F S file system کو اس طرح سے ایکسیس کرنے کے لیے ہم کیا ٹیکنیک یوز کریں گے یہ ہم نیکسٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں اسی بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے ہم یہ نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ N T F S volume can not be accessed in DOS using DOS based function like A B S read A B S read جو ہے یہ ایک ڈاس کا فنکشن ہے ایک ڈاس کی اے پی آئی ہے اور یہ آف کورس انڈرسٹینڈ نہیں کرتا این ٹی ایف ایس کو DOS device drivers does not understand the NTFS data structures like MFT. DOS کے اندر جو ڈیوائس drivers ہوتے ہیں وہ فیٹ کے لیے ہوتے ہیں اور وہ of course N T F S کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اگر آپ ڈاس کے اندر کسی طرح سے اگر ڈسک کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی فائل کو اوپن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا ایرر آئے گا F N T F S volume is accessed in DOS it will fire the error of invalid media یعنی کہ جب بھی آپ ڈاس کے اندر بوٹ کر کے N T F S volume کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کو انویلڈ میڈیا کا ایرر دے گا کیونکہ وہ اس میڈیا کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ N T F S volume کو کس طرح سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے ان ڈاس آف کورس جو ڈاس کے فنکشنز ہیں وہ تو فیل ہو جاتے ہیں لیکن ڈاس کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم بایوس فنکشنز یوز کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بایوس فنکشنس کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے N T F S volume کو ایکس کر سکتے ہیں if the system has booted in DOS then N T F S volume can be accessed by an indirect method using BIOS functions ہمارے پاس پھر بھی ایک انڈائریکٹ میتھڈ اویلیبل ہے to access the N T F S volume in DOS this technique makes use of physical addresses ہم لاجیکل ایڈریسز کی جگہ فزیکل ایڈریسز یوز کریں گے جس کسی سیکٹر کو ہم نے ایکسس کرنا ہے اے بی ایس ریڈ کے اندر ہم لاجیکل ایڈریس اسپیسیفائی کرتے تھے لیکن اگر آپ نے ڈاس میں بوٹ کیا اور N T F S volume کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں تو جس سیکٹر کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کا لاجیکل ایڈریس بتایا تو ہم اس کا فزیکل ایڈریس کیلکولیٹ کریں گے اور اس فزیکل ایڈریس کے تھرو ہم اس بلاک کو ایکسس کریں گے یوزنگ بایوس فنکشنز جس طرح سے ہم نے previously certain BIOS functions use کیے تھے کسی ایک پرٹیکولر ایپسلیوٹ بلاک کو ایکسس کرنے کے لیے sectors can be accessed by converting their L S N into L B A address جو لاجیکل سیکٹر نمبر ہے اس کو کنورٹ کیا جائے گا into L B address L B address کو ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ بایوس کے فنکشنز ہیں وہ ایل بی ایڈریس کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو بھی ایل بی ایڈریس آئے گا اس کی مدد سے ہم اس سیکٹر کو ڈیفینیٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں and then using L B address in extended BIOS functions to access the disk sectors L S N address کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹو فزیکل ایڈریس ہمیں کچھ انفارمیشن ریکوائرڈ ہوگی اور اس انفارمیشن کو ریٹریو کیا جائے گا from the partition table partition table جس طرح ہم پریویسلی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک سب سے پہلے پرائمری ہوتا ہے اور پھر جو بھی ایک سیکنڈری پارٹیشن بنتی ہے اس سیکنڈری پارٹیشن کے اندر بھی اپنا ایک پارٹیشن ٹیبل ہوتا ہے تو ہمیں پارٹیشن ٹیبل میں سے بھی کچھ انفارمیشن ایکسیس کرنی پڑے گی اس ایک والیوم کو ایکسیس کرنے کے لیے اکثر کیسز کے اندر اتنا وہ پرابلم نہیں ہوگی اگر N T F S is the first partition لیکن اگر N T F S is not the first partition اور اس سے پہلے کچھ اور پارٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں جو کہ کسی دوسرے سسٹم کو کسی دوسرے فائل سسٹم کو الوکیٹ ہوئی ہوئی ہیں تو اس کیس کے اندر اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ادر وائز آپ definitely correct L B A index نہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے تو اب ہم اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی پارٹیشن ہے اس پارٹیشن کے اندر آپ کے پاس ایل ایس این ایڈریس ہے تو اس ایل ایس این ایڈریس کی مدد سے آپ اس ایل ایس این کو کیسے ایل بی اے کے اندر کنورٹ کریں گے تو آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر یہ جو آپ کو ایگزامپل شو کی جا رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈس اسپیس ہے اس میں سے کچھ اس کو پارٹیشن کیا گیا ہے اور کچھ پارٹیشنز جو ہیں ارلیئر پارٹیشنز کہہ لیں جو ہیں وہ دوسرے فائل سسٹمز کو الوکیٹ کر دی گئی ہیں جو کہ مے بی فیٹ وغیرہ کوئی بھی دوسرا فائل سسٹم ہو سکتا ہے اور این ٹی ایف ایس کو بھی سرٹن ایک پارٹیشن ایلوکیٹ کی گئی ہے این ٹی ایف ایس کی جو پارٹیشن ہے اس کے اندر جو فرسٹ لاجیکل سیکٹر ہے وہ بوٹ سیکٹر ہے اور اس کی ایل ایس این جو ہے وہ زیرو ہے اب ایل ایس این زیرو کا جو ایبسلیوٹ ایڈریس بنتا ہے ایبسلیوٹ ایڈریس کا مطلب ہے بالکل from the start of the disk from the zeroth physical block on the disk وہ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائگرام کے اندر سمپلی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پارٹیشن کے اندر فرسٹلی بوٹ بلاک سے پہلے کچھ ہڈن بلاکس ہوتے ہیں یہ ہڈن بلاکس نہیں یوز ہو رہے ان ہڈن بلاکس کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں تو یہ ہڈن بلاکس نہیں یوز ہو رہے ہوتے لیکن پارٹیشن کا یہ پارٹ ہے ان کو کوئی ایل ایس این انڈیکس نہیں اسائن ہوئی ہوئی تو اس سے پہلے کچھ ہڈن بلاکس ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے ہڈن بلاکس ہیں پھر ان ہڈن بلاک سے پہلے آف کورس کچھ اسپیس ہے جو کہ ایلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے ٹو ادر پارٹیشنس تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے ایسے بلاکس ہیں جو کہ دوسرے پارٹیشنس کو ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گی یہ ہمیں پارٹیشن ٹیبلس میں سے یہ ساری انفارمیشن ملے گی اور اس ساری انفارمیشن کو اگر آپ ونس گیدر کر لیں آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس پارٹیشن سے پہلے ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں یہ ساری انفارمیشن پارٹیشن ٹیبل سے آئی پلس ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس پرٹیکولر پارٹیشن کے اندر کتنے ہڈن بلاکس ہیں یہ انفارمیشن پارٹیشن ٹیبل میں سے بھی مل جائے گی یہ انفارمیشن بوٹ بلاک میں سے بھی مل جائے گی ان دونوں کو ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس بوٹ بلاک کا ایڈریس آ جائے گا اور جو ایل ایس این ہوتی ہے وہ ریلیٹیو ٹو بوٹ بلاک ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس کسی بھی ایک بلاک کی ایل ایس این ہے اس کو اس ویلیو کے اندر ایڈ کریں تو آپ کے پاس فزیکل ایڈریس آ جائے گا اور اس فزیکل ایڈریس کو ہم نے ایک فارمولا کی مدد سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ L B A address is to the number of physical blocks in other partitions یعنی کہ جو ادھر ادر فائل سسٹم کے نام سے آپ کو جو پارٹیشن نظر آ رہی ہے اس پارٹیشن کے اندر جتنے بھی بلاکس ہیں ان پارٹیشنس کے اندر جتنے بھی بلاکس ہیں وہ ہمیں پتہ چل گئے اس کے لیے ہمیں پارٹیشن ٹیبلس کو اینالائز کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ کتنے بلاکس ہیں ان پارٹیشنس کے اندر plus the number of hidden blocks N T F S کی جو اپنی پارٹیشن ہے اس کے اندر کچھ ہڈن بلاکس ہیں یہ ہمیں اس کے پارٹیشن ٹیبل سے بھی پتہ لگ سکتا ہے اور اس کے بوٹ بلاک سے بھی پتہ لگ سکتا ہے number of hidden blocks plus the L S N L S N logical sector number ہے within this partition which is relative to the boot block تو جس کسی بلاک اس ایل ایس این کو آپ ایڈ کریں گے پریویسلی ڈیٹرمنٹ ویلیو کے ساتھ تو آپ کے پاس ٹوٹل ایل بی انڈیکس آ جائے گی تو اس طرح سے ایل بی انڈیکس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو پارٹیشن ٹیبلس میں سے بھی انفارمیشن گیٹ کرنی پڑے گی اور مے بی بوٹ بلاک میں سے بھی انفارمیشن گیٹ کرنی پڑے گی اور ساری انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ ایل بی انڈیکس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ نے سسٹم جو ہے ڈاس کے اندر بوٹ کیا ہے آف کورس ڈاس کی جو اے پی آئیز ہیں وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتی ہیں این ٹی ایف ایس کو لیکن اگر آپ کے پاس فزیکل ایڈریس ہے تو آپ کسی بھی بلاک کو ایکسس کر سکتے ہیں وہ چاہے اس پارٹیشن کے اندر ہو چاہے دوسری پارٹیشن کے اندر ہو کسی بھی فائل سسٹم میں بلاک ہو کیونکہ جو بایوس ہے وہ بائی پاس کر جاتی ہے ان تمام فائل سسٹمز کو بایوس جو ہے وہ فزیکل ٹرمز کے اندر ورک کرتی ہے وہ فزیکل ایڈریس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اس لیے وہ تمام فائل سسٹمز کو بائی پاس کرتی ہے اس کے اندر ایلسن جو ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہے وہ ایل بی اے کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے ونس آپ L B A address understand کر لیتے ہیں تو ایل بی اے ایڈریس کی مدد سے L B A address calculate کر لیتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ بلاک کو ایکسیس کر سکیں گے تو آپ جو اپنی اپلیکیشن بنائیں تو اپلیکیشن کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ایل ایسن ایکسیس کرنی ہے آپ نے فرسٹلی اس کا بوٹ بلاک ریڈ کیا بوٹ بلاک ریڈ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کلسٹر نمبر کیا ہے کلسٹر نمبر کی مدد سے آپ نے سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کیا اب سیکٹر نمبر جو کیلکولیٹ کیا آپ کے پاس ایل ایس این آ گئی اب ایل ایس این کی مدد سے آپ ایل بی اے کیلکولیٹ کریں گے ایل بی اے کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ فرسٹلی پارٹیشن ٹیبلز میں سے انفارمیشن کلیکٹ کریں اور ایل بی اے کو کیلکولیٹ کر لیں اب اسی طرح سے جب بھی کسی سیکٹر کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو ایل بی اے کی مدد سے ہی ایکسیس کرنا ہے اور بایوس کی سروسز یوز کرنی ہے اس پرٹیکولر ایل بی اے کو ایکسیس کرنے کے لیے تو اس طرح سے ہم ایک طرح سے ایک ریورس میتھڈ یوز کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایل بی اے کو ایل ایس این میں کنورٹ کریں ہم ایل ایس این کو ایل بی اے میں کنورٹ کر کے بایوس کی سروسز یوز کر کے کسی بھی بلاک کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے اس کیس میں ہم این ٹی ایف ایس کے بلاک کو ایکسس کر رہے ہیں اور مور اوور پھر اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی فائل تک پہنچ سکتے ہیں اس کے کانٹینٹس تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ایم ایف ٹی اینٹری تک پہنچ سکتے ہیں ایم ایف ٹی آپ کو سارا ایکسیسیبل ہوگا ویزیبل ہوگا یوزنگ بایوس سروسز تو اکثر جو اپلیکیشنز آپ دیکھتے ہیں جو کہ اس طرح سے ورک کرتی ہیں ڈاس کے انڈر ڈاس کے اندر سسٹم آپ بوٹ کرتے ہیں لیکن N T F S volume آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں اس کی مدد سے ایکسیس کر پاتے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی سیم پیٹرن پہ ورک کر رہی ہوتی ہیں اب ہم نے فیٹ کے بارے میں اور این ٹی ایف ایس کے بارے میں کافی ڈسکشن کر لیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سارے اسٹرکچرس کہاں کہاں پلیسڈ ہیں اور ان اسٹرکچرس کا کیا میننگ ہے اب ہم ایک پروگرام بنانے کی کوشش کریں گے اس اس پروگرام کے اندر ہم نے ویریس ڈیٹا اسٹرکچرس ڈیفائن کیے ہیں جن ڈیٹا اسٹرکچرز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور پھر ان ڈیٹا اسٹرکچرس کی مدد سے اور اس پروگرام کی مدد سے ہم ایک فائل کو ایکسیس کریں گے یا رادر اس فائل کے جو کلسٹرز ہیں ان کو ایکسیس کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس فائل کے اندر کون کون سے کلسٹرز ہیں اور اس فائل کو بیچ میں کہیں پہ بھی اوپن نہیں کیا جائے گا یعنی کہ ایف اوپن یا اوپن کا آپ کو کہیں بھی فنکشن نہیں نظر آئے گا یہ سب کچھ کیے بغیر یہ اوپن کیے بغیر ہی آپ ڈائریکٹلی ڈیٹا اسٹرکچرس کو ایکسیس کر کے اس فائل کے کانٹینٹس تک پہنچیں گے یا پھر رادر جس طرح سے ہم نے پریویسلی آپ کو ڈبک کر کے یہ سارا پروسیجر دکھایا بس اس ڈبک کو ہی ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ایک پروگرام کے فارم کے اندر دو ٹیکنیکس دو میتھڈس پرفارم کیے جا سکتے ہیں یہ پرٹیکولر جو پروگرام آپ دیکھنے لگے ہیں یہ پرٹیکولر پروگرام یہ کیلکولیٹ کرتا ہے یا یہ آپ کو انفارمیشن کنوے کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک فائل نیم اسپیسیفائی کریں گے اس فائل نیم کو سرچ کرے گا ونس وہ فائل نیم مل جاتا ہے تو وہ یہ دیکھے گا وہ فائل کن کن کلسٹرز کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو وہ شو کرے گا کہ اس کے اندر کون کون سے کلسٹرز ہیں جن کلسٹرز کے اندر وہ فائل اسٹور ہوئی ہوئی ہے اور بعد میں پھر آپ مے بی ان کلسٹرز کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی اور پروگرام بنا کے ان کلسٹرز کو ریڈ کر سکتے ہیں اور فائل کے کانٹینٹس ایکسیس کر سکتے ہیں اس پروگرام کو بنانے کے لیے دو اپروچز ہیں ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو یوز کریں انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ بایوس پیرامیٹر بلاک کو یوز کریں جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو بھی ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر انفارمیشن آتی ہے وہ بیسیکلی بایوس پیرامیٹر بلاک سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے تو آپ کسی بھی بلاک کو یوز کر سکتے ہیں ہم نے دونوں اپروچز کے ساتھ پروگرام بنایا جو فرسٹ پروگرام بنایا اس کے اندر ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو یوز کیا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے تھرو ہم نے انفارمیشن ایکسیس کیا اور اس کی مدد سے پھر ہم نے سسٹم ایریا کو ایکسیز کیا فیٹ کو ایکسیز کیا ہے اور ڈائریکٹری اسٹرکچر کو ایکسیز کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو فائل ہے وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے کن کن کلسٹرس کے اندر اسٹور ہوئی ہے تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرکچر ایک ٹائپ ڈیفینیشن ہے فار اس اسٹرکچر کے اندر یہ بالکل اسٹرکچر جو ہے reflection of the drive parameter block ہے اس کے اندر ہم نے فیلڈس بنائی ہیں in terms of the drive parameter block drive parameter block کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ ڈرائیو نمبر ہوتی ہے نیکسٹ فیلڈ جو ہے وہ unit number within the device driver ہے نیکسٹ فیلڈ جو ہے بائٹس پر سیکٹر یعنی کہ ایک سیکٹر کے اوپر کتنے بائٹس ہیں پھر سیکٹر پر کلسٹر ایک سیکٹر کے اندر ٹوٹل کتنے ایک کلسٹر کے اندر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں پھر شفٹ کاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ کلسٹر کو سیکٹر یا سیکٹر کو کلسٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بوٹ سیکٹرز شروع میں کے اندر بوٹ سیکٹرز یا ریزروڈ بلاکس کتنے ہیں کاپیز آف فیٹ کتنی ہیں پھر میکسیمم روٹ ڈائریکٹری کے اندر انٹریز کتنی ہیں فرسٹ ڈیٹا سیکٹر جہاں سے یوزر ڈیٹا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا سیکٹر نمبر کیا ہے ہائیسٹ کلسٹر نمبر کیا ہے سیکٹرز پر فیٹ ایک فیٹ کے اندر کتنے ٹوٹل سیکٹرز ہیں فرسٹ ڈائریکٹری سیکٹر جو روٹ ڈائریکٹری سٹارٹ ہو رہی ہے اس روٹ ڈائریکٹری کا جو فرسٹ سیکٹر ہے وہ کیا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری انفارمیشن ہے یہ ساری انفارمیشن ہم نے اس کے اکارڈنگلی اس کے اندر فیلڈز بنا دی ہیں ان کے سائزز کے مطابق اور ان کی ٹائپس کے مطابق فیلڈ بنا دی ہیں اور اسی طرح سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک اور اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہے یہ بالکل ایف سی بی کی ریفلیکشن ہے فائل کنٹرول بلاک کی ریفلیکشن ہے یہ ایک اور ٹائپ ڈیف ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل نیم ہے ایکسٹینشن ہے ایٹریبیوٹ ہے سرٹن ہم نے جس طرح ڈسکس کیا تھا کچھ بائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں فار فیٹ سکسٹین پھر ٹائم اور ڈیٹ اسٹیمپس ہیں اور فرسٹ کلسٹر ہے جو کہ ایف سی بی کے اندر پڑا ہوتا ہے موسٹ امپارٹنٹ انفارمیشن یہی ہے اور سائز آف دا فائل یہ جو پروگرام بنا ہوا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فار فیٹ یہ فیٹ سکسٹین کے لحاظ سے بنایا گیا ہے آپ میں بھی اس پروگرام کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام کو مزید ماڈیفائی کر سکتے ہیں فار فیٹ تھرٹی ٹو یا فیٹ ٹویلو پھر ایک فنکشن بنایا گیا ہے فنکشن کا نام رکھا ہے گیٹ ڈی پی بی اس فنکشن کو آپ اسپیسیفائی کریں گے ڈرائیو نمبر اور یہ فنکشن آپ کو ایڈریس ریٹرن کرے گا of the drive parameter block for this particular drive جس کا کہ آپ نے اس کو نمبر پاس کیا اس کے اندر ہم نے فرسٹلی ایک فار پوائنٹر بنایا ہے اور اس فار پوائنٹر کو زیرو کے ساتھ انیشلائز کیا یہ far pointer drive parameter block کو پوائنٹ کر سکتا ہے پھر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سروس یوز کی تھی جو کہ ایک ان سروس ہے 21 ون ہیگس کی سروس 32 ٹو ہیگس تو ہم اسی سروس کو کال کرتے ہیں اے ایچ کے اندر 32 ٹو پلیس کیا ہے ڈی ایل کے اندر ڈرائیو نمبر پلیس کیا ہے اور اس کے بعد انٹرپٹ کو کال کر لیا جاتا انٹرپٹ کو جب کال کریں گے تو انٹرپٹ آپ کو ریٹرن کرے گی D S colon B X کے اندر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس اب ڈی ایس کے اندر جو ویلو آئی ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں ان ڈی ایکس اور ڈی ایس کو واپس ریسٹور کر لیتے ہیں جس کو کہ اسٹارٹ میں پش کر لیا گیا تھا اس کو ریسٹور اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پروگرام کا ڈیٹا سیگمنٹ ہے جو جتنا بھی پروگرام کا اسٹارٹک ڈیٹا ہے اس کا سیگمنٹ ڈریس ڈی ایس کے اندر پڑا ہوا ہے اس لیے اس کو واپس ریسٹور کرنا لازمی ہے تاکہ آپ پروگرام کے جو ویریبلز ہیں ان کو ایکسیس کر سکیں تو ہمارے پاس اب وہ جو ڈی ایس کے اندر ویلو ریٹرن ہوئی تھی وہ ڈی ایکس رجسٹر کے اندر آ گئی ہے پھر ہم یہ چیک کر رہے ہیں ڈی ایس کو ریسٹور کرنے کے بعد کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے یہ سکسیزفل تھا یا نہیں تھا یہ اے ایل سے پتا چلے گا اگر اے ایل کے اندر ایف ایف ایکس ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپریشن جو ہے ان سکسیزفل تھا اور اگر A L F F A L کے اندر ایف ایف ایکس نہیں ہے تو اس کیس کے میں آپریشن سکسیزفل تھا تو ہم نے اے ایل کو کمپیئر کیا ایف ایف ایکس سے اگر یہ اس کے ایکولنٹ ہے تو جمپ اف ایکول کی انسٹرکشن ہے یہ جمپ کر جائے گی فنش پہ فنش کے اوپر ہم ویلو زیرو ریٹرن کر رہے ہیں اینڈ سملرلی اگر آپریشن سکسیزفل ہے اس کیس کے اندر جو D S colon B X کے اندر ویلو ریٹرن ہوئی تھی جس کو کہ ہم نے اب D X colon B X کے اندر اسٹور کر لیا ہوا ہے اس ویلو کو ڈی پی بی کے اندر پلیس کریں گے اور ڈی پی بی کی ویلیو ریٹرن کر دیں گے ڈی پی بی ہم نے شروع میں ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہے جو کہ ایک فار پوائنٹر ہے to R D P B type data structure تو جو ہمارے پاس ایڈریس آیا اس کو ڈی پی بی کے اندر اسٹور کر دیا اور اس کو ریٹرن کر لیا as a far pointer to R D P B data structure تو یہ ہمارا ایک فنکشن ہے جو کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کرنے کے لیے اس کے کانٹینٹس کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اب نیکسٹ ہمارا یہ اسٹیپ ہوگا کہ ہم ایک فائل نیم اسپیسیفائی کریں فائل نیم اور ایکسٹینشن اسپیسیفائی کریں ہمارا پروگرام ڈیوائس ڈائریکٹری یا رادر روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کریں اور اس کے اندر اس فائل نیم کو سرچ کریں اگر فائل نیم اس کو مل جاتا ہے تو اس فائل نیم کے اگینسٹ اس انٹری کے اندر دیکھے کہ اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کیا ہے اس اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کو یوز کیا جائے گا as an index into the file allocation table اور اس کو انڈیکس کے طور پر یوز کرتے ہوئے پوری چین کو ٹریورس کیا جائے گا ود ان دا فیٹ اور جو جو کلسٹر نمبرز آپ کو ملتے جائیں گے ان نمبر کو وہ شو کرتا جائے گا جب تک کہ اس کو اینڈ آف فائل نہیں ملتا اس طرح سے یہ پروگرام جو ہے جو فائل آپ نے اسپیسیفائی کی ہے اس فائل کے جو بھی کلسٹرز ہیں ان تمام کلسٹرز کو شو کرتا جائے گا اب ہم مین پروگرام دیکھتے ہیں مین پروگرام کے اندر ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا فائل نیم اور اسی طرح ایک ویریبل ایکسٹینشن پھر ایک ہم نے F C B pointer declare کیا اس پوائنٹر کے اندر ہم ایڈریس پلیس کریں گے آف اے بفر اور اس بفر کے اندر ہم پوری جو ہماری روٹ ڈائریکٹری ہے جو اس والیوم کی روٹ ڈائریکٹری ہے اس پوری روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کر کے اس بفر کے اندر پلیس کر دیں گے پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہے ایک اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہے D P B D P B کا ایک انسٹنس ڈیفائن کیا ہے ڈی اور ڈی پی بی کا ایک فار پوائنٹر بھی ڈکلیئر کیا ہے D P B P T R اب ہم یوزر سے ان پٹ لیتے ہیں یوزر سے فائل نیم ان پٹ لیا ہے اور پھر ہم یوزر سے ایکسٹینشن بھی ان لی لیا یہ دونوں چیزیں ان پٹ لینے کے بعد ہم ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو گیٹ کرتے ہیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک گیٹ کر رہے ہیں کسی ایسے والیوم کے لیے اس کیس کے اندر ہم نے فائیو اسپیسیفائی کیا لیکن آپ نے ایسا والیوم کے لیے اسپیسیفائی کرنا ہے ڈرائیو نمبر جو کہ فیٹ سکسٹین بیسڈ ہے اگر فیٹ تھرٹی ٹو بیسڈ کے لیے اسپیسیفائی کر دیں گے یا این ٹی ایف ایس کے لیے اسپیسیفائی کر دیں گے تو آف کورس وہ صحیح ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا ڈرائیو نمبر کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ ڈرائیو نمبر زیرو ہوتا ہے فار ڈیفالٹ ون ہوگا فار اے ٹو ہوگا فار بی تھری ہوگا for C and so on تو drive parameter block address get کیا اور اس ایڈریس پہ جو پورا اسٹرکچر پڑا ہوا ہے وہ اسٹرکچر ڈی کے اندر اسٹور کر لیا اب ڈی کے اندر پورا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اسٹور ہو گیا پھر جو ڈائریکٹری بفر ہے اس کے اندر ہم ایک ایڈریس اسائن کرتے ہیں وہ ایڈریس ایک بفر کا ہوگا جو کہ ہم ڈائنامکلی ایلوکیٹ کر رہے ہیں ایمالاک کی مدد سے اور ڈائنامک ایلوکیشن کتنے بائٹس کی کر رہے ہیں یہ ہم اس فارمولا سے دیکھ سکتے ہیں ہمیں پوری روٹ ڈائریکٹری کے اندر جتنے بلاکس ہیں اتنی میمری ایلوکیٹ کرنی ہے اب روٹ ڈائریکٹری کے اندر کتنے بلاکس ہیں یہ ہمیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کی مدد سے پتہ لگ سکتا ہے کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جہاں پہ ڈیٹا سیکٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے یوزر ڈیٹا سیکٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے اس یوزر ڈیٹا سیکٹر نمبر کا کو ہم میں سے ہم سبٹریکٹ کر دیں فرسٹ ڈائریکٹری سیکٹر یعنی کہ روٹ ڈائریکٹری سیکٹر جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس نمبر آف سیکٹر آ جائیں گے within the root directory اب یہ نمبر آف سیکٹر گئے within the root directory اب ہر سیکٹر کے اندر کتنے بائٹس ہیں یہ انفارمیشن بھی ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر ہے تو یہ انفارمیشن بن جائے گی بائٹس پر سیکٹر تو اس کی فیلڈ جو بائٹس پر سیکٹر کی ہے اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو یہ total size of the root directory آ جائے گا ان بائٹس تو جتنا روٹ ڈائریکٹری کا سائز ہے اتنی اتنا بڑا ہم نے بفر ایلوکیٹ کر دیا پھر اس روٹ ڈائریکٹری کو ہم نے ریڈ بھی کرنا ریڈ کہاں سے کریں گے جہاں سے روٹ ڈائریکٹری سٹارٹ ہو رہی ہے کتنے بلاکس ریڈ کریں گے روٹ ڈائریکٹری سے لے کر فرسٹ ڈیٹا سیکٹر تک جتنے بھی بلاکس ہیں ان تمام بلاکس کو ہم نے ریڈ کر لینا اور اس کو ہم اس ڈائریکٹری بفر کے اندر پلیس کر دیں گے جس کو کہ ابھی ہم نے ڈائنامکلی ایلوکیٹ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اے بی ایس ریڈ کا فنکشن ہے اے بی ایس ریڈ کے فنکشن کی مدد سے ہم نے اسپیسیفائی کیا five is the drive number اور پھر ہمیں فرسٹ ڈیٹا سیکٹر اسپیسیفائی کرنا ہے تو فرسٹ ڈیٹا سیکٹر ہمیں کہاں سے ملے گا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے اور اس میں سے ہم نے سبٹریکٹ کر لیا فرسٹ ڈائریکٹری سیکٹر اس طرح سے ہمارے پاس آگے ٹوٹل نمبر آف بلاکس جو کہ ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کیونکہ جو ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے فرسٹ ڈائریکٹری سیکٹر سے ڈیٹا سیکٹر تک تو total number of blocks in between کس کے اکولنٹ ہوں گے first first data sector sector minus directory یہ ٹوٹل نمبر آف بلاکس آگے اور ہم نے ریڈ کہاں سے کرنا شروع کرنا ہے جہاں پہ روٹ ڈائریکٹری سچویٹڈ ہے روٹ ڈائریکٹری کس پہ سچویٹڈ ہے فرسٹ ڈائریکٹری سیکٹر کے اوپر سچویٹڈ ہے وہاں سے ہم نے ریڈ کرنا شروع کیا اور جتنے بھی اس کے اندر بلاگس ہیں ان تمام کو ہم نے ریڈ کر لیا اور وہ ساری انفارمیشن ڈائریکٹری بفر کے اندر آ گیا اب یہ ہمارا ایک سمپل لوپ ہے جو کتنی دفعہ چلے گا جتنی کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر انٹریز ہیں ہر انٹری کے اوپر جو ہم نے فائل نیم اسپیسیفائی کیا ہے اس کو سرچ کرے گا تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں while I is lesser than D dot max root directory max root directory وہ فیلڈ ہے جس کے اندر کہ میکسیمم روٹ ڈائریکٹری انٹریز پڑی ہوئی ہیں number of maximum root directory entries پڑی ہوئی ہیں تو تمام انٹریز کے لیے یہ لوپ چلے گا جہاں پہ ہمیں فائل نیم مل جاتا ہے وہاں پہ یہ لوپ بریک ہو جائے گا ایک طرح سے سیکوینشل سرچ چل رہی ہے سب سے پہلے یہ کمپیئر کرے گا فائل نیم کو کس کے ساتھ جو ڈائریکٹری بفر کے اندر فائل نیم کی فیلڈ ہے اس کے ساتھ اور کتنے کریکٹرز کمپیئر کرے گا جتنے کے فائل نیم کے اندر کریکٹرز آپ نے اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں اسٹرنگ لینتھ کے فنکشن کے تھرو آپ نے نمبر آف کریکٹرز کیلکولیٹ کر لیے کتنے کریکٹرز ہیں اور string and compare I string and compare I کا فنکشن آپ نے کیوں یوز کیا کیونکہ فرسٹلی آپ کیسز کو اگنور کرنا چاہتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کیس میچ کریں یا نہ کریں کیس نہ بھی میچ کریں لیکن اگر ٹی ہے ایک جگہ کیپٹل ٹی ہے ایک جگہ اسمال ٹی ہے پھر بھی آپ کو میچ مل جائے تو اس کے لیے آپ نے اسٹرنگ کمپیئر آئی کا فنکشن یوز کرتے ہیں اینڈ کمپیئر کا کیوں یوز کیا کیونکہ آپ سرٹن کریکٹرز ایک سرٹن سیٹ آف کریکٹرز ہیں جن کو میچ کرنا چاہتے ہیں آپ پوری اسٹرنگ کو نہیں میچ کرنا چاہتے اس اسٹرنگ کے اندر چند کریکٹرز ہیں جن کو میچ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹلی آپ فائل نیم کے جو کریکٹرز ہیں ان کو میچ کرتے ہیں اگر وہ میچ ہو جاتے ہیں تو یہ فنکشن زیرو ریٹرن کرے گا اور اگر وہ میچ ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ ایکسٹینشن کو میچ کرنا چاہیں گے اب نیکسٹ جو ایف اسٹیٹمنٹ ہے جو نیسٹڈ ایف ہے اس کے اندر آپ ایکسٹینشن کو میچ کر رہے ہیں اگین اگر ایکسٹینشن میچ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ویلو زیرو آئے گی یہ انڈیکیشن کہ ایکسٹینشن میچ ہو گئی ہے اور پورا فائل نیم بھی میچ ہو گیا یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہم نے اب فلیگ سیٹ کر دیا اور جو کلسٹر نمبر ہمیں وہاں سے ملے گا فرسٹ کلسٹر کی فیلڈ میں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلسٹر ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہوا ہے that is equals to directory buffer آئے جو بھی اس کے اندر سے انڈیکس سرچ ہو رہی تھی ڈاٹ فرسٹ کلسٹر اس کی جو فرسٹ کلسٹر کی فیلڈ ہے وہ کلسٹر کے اندر اسٹور کر لیں گے اور جو بھی اب ہم آپ کے پاس کلسٹر نمبر آیا ہے اس کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے پرنٹ ایف کی مدد سے اور شو کیا جا رہا ہے یوزر کو کہ یہ اس کا فرسٹ کلسٹر ہے اب فرسٹ کلسٹر کو گیٹ کرنے کے بعد سبسیکوینٹلی آپ کو جو باقی کے ریمیننگ uh, کلسٹر وہ فیٹ میں سے ملیں گے اب فیٹ میں سے آپ نے کو سرچ کرتے جانا ہے اور کب تک سرچ کرتے رہنا ہے یا فیٹ میں جو کلسٹر کی چین ہے اس کو ٹریورس کرتے رہنا ہے اور کب تک ٹریورس کرتے رہنا ہے جب تک کہ اینڈ آف فائل کریکٹر نہیں مل جاتا اینڈ آف فائل کریکٹر جس طرح سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اگر کوئی ایسی ویلو ہے جو ایف ایف ایف زیرو سے گریٹر ویلو ہے تو وہ کوئی اینڈ آف فائل کریکٹر ہے یا پھر وہ کوئی ریزروڈ ویلیو ہے اگر یہ ویلیو آپ کہیں انکاؤنٹر کرتے ہیں کسی چین کے اندر تو وہ یہ اس کا یہ میننگ ہوگا کہ وہ یہاں پہ چین جو ہے اینڈ ہوگی اینڈ آف چین کو سگنیفائی کرتا تو اب اس وائل لوپ کے اندر ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس پریویس کلسٹر نمبر ہے اس پریویس کلسٹر نمبر کی مدد سے ہم اس بلاک کا ایڈریس کیلکولیٹ کریں گے جو کہ فیٹ کا بلاک ہے جس کے اندر کے اس کی نیکسٹ انٹری پڑی ہوئی ہوگی یہ کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کلسٹر نمبر کو ڈیوائڈ کر کے ود 256 256 سے کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہیں 256 سے اس لیے ڈیوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ فیٹ 16 کے لیے پروگرام بنایا گیا فیٹ 16 کے اندر ایک بلاک کے اندر سکس uh, اینٹریز آ سکتی ہیں ٹو ففٹی سکس کیوں کیونکہ ایک اینٹری سکسٹین بٹس کی ہے ٹو بائٹس کی ہے تو total block 512 hundred twelve bytes کا ہے five hundred twelve divide by two two تو اس لیے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک بلاک کے اندر 256 سکس ہیں تو وہ block number within the FAT فیٹ جس کے اندر کہ یہ انٹری پڑی ہوگی اس کے لیے اس انٹری نمبر کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا بائی 256 جو کوشنٹ ہے اس کو یوز کیا جائے گا ایز دا بلاک نمبر اور جو block number within the FAT فیٹ اور جو ریمائنڈر رہ جاتا ہے اس کو انڈیکس کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے ود ان دیٹ بلاک اب آپ اے بی ایس ریڈ کی مدد سے فیٹ کا وہ والا بلاک ریڈ کر سکتے ہیں اے بی ایس ریڈ سے ہم نے وہ والا بلاک اس کا ریڈ کیا ہے اس بلاک کا جو ایل ایس این اس کیس میں بنے گا وہ بنے گا the cluster number divided by two fifty six plus the reserved sector کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فیٹ سے پہلے کچھ سیکٹر ہوتے ہیں جو کہ ریزروڈ ہوتے ہیں تو یہ اس بلاک کا ایل ایس این بن گیا اس ایل ایس این کو ریڈ کریں گے اس کو ہم ایک رے کے اندر لے آئے ہیں اب اس رے میں سے ہم نے کون سی انٹری کو لینا ہے ہم نے انٹری نمبر لینی ہے کلسٹر نمبر ماڈ 256 یعنی کہ ریمائنڈر جو آئے گا تو وہ اس انٹری کو ایکسس کیا اس انٹری کے اوپر ڈیفینیٹلی نیکسٹ کلسٹر نمبر پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ اس نیکسٹ کلسٹر نمبر کو گیٹ کر کے آپ اس نیکسٹ کلسٹر نمبر کو بھی ڈسپلے کر دیتے ہیں اور یہ لوپ چلتا رہے گا جب تک کہ اینڈ آف فائل فیٹ کے اندر انکاؤنٹر نہیں ہو جاتا جو ہی اینڈ آف فائل انکاؤنٹر ہوتا ہے یہ وائل ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور وائل کے ٹرمینیٹ ہونے کے بعد یہ لوپ بریک کر جائے گا جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو فائل مل گئی ہے اگر فلیگ ون ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فائل مل گئی ہوئی ہے اگر فلیگ ون ہے تو اس کیس میں یہ لوپ بریک کر جائے گا اور پروگرام اینڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے اس پروگرام نے اوور آل کیا کام کیا اس نے یہی کام کیا کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر firstly entry drive parameter block کو فرسٹلی ریڈ کیا ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے پھر اس نے روٹ ڈائریکٹری کی انفارمیشن لی ہے روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کیا ہے اور اس میں سے اس فائل کی انٹری سرچ کی ہے اس میں سے اس کو فرسٹ کلسٹر ملا اس فرسٹ کلسٹر کو یوز کرتے ہوئے اس نے فیٹ کو ریڈ کیا اور فیٹ میں سے اس کلسٹر کو اس کلسٹر کے اگینسٹ جو سبسیکوینٹ کلسٹرز ہیں اس پوری چین کو ٹریورس کیا اور آپ کو سارے کلسٹر شو کیے ہیں اس پروگرام کو آپ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیا پاسبلٹیز ہیں ایک آپ اس کو فیٹ ٹویلو کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سیکنڈلی اس کو آپ فیٹ تھرٹی ٹو کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں مور اوور اس پروگرام کو مزید ریکرسو بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ صرف روٹ ڈائریکٹری کے اوپر سرچ کر رہا ہے آپ اس پروگرام کو مزید ریکرسو بنا کے اس کو سب ڈائریکٹریز کے لیے بھی یوزیبل بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز این ایکسرسائز آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں آف کورس وہ پروگرام سارے ہم آپ کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے سارے پروگرام نہیں شو کر سکتے لیکن آپ خود سے کچھ لاجک اپنا انکارپوریٹ کر کے یہ سارے کام کر سکتے ہیں مور اوور اس کو فیٹ تھرٹی ٹو کے لیے بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے پھر آپ یہاں پہ ہم نے جسٹ کلسٹر نمبرز شو کیے ہیں آپ ساتھ ساتھ اس کے کانٹینٹس بھی شو کر سکتے ہیں تو مزید اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے یہ فیو سجیشنز ہیں آپ ان ایکسرسائزز کے اوپر کام کریں اور ہوپ فلی آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ کے کوئی کوشچنز وغیرہ ہوں آپ ہمیں کبھی بھی میل کر سکتے ہیں اور کوئی ڈفیکلٹیز آ رہی ہوں تو اس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بہت امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کی ہیں ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ N T F S file system کے اندر آپ کس طرح سے کسی فائل کے کانٹینٹس کو یا پھر ایم ایف ٹی کی انٹری کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے جسٹ ایک اسمال فائل کی ایگزامپل لی ہے اور اس اسمال فائل کی ایگزامپل لینے کے بعد ہم نے بوٹ ریکارڈ کو ریڈ کیا اور بوٹ ریکارڈ سے ہمیں ایم ایف ٹی کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ملا پھر اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کو ہم نے ایکسیس کیا اور اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر سے آن ورڈز ہم نے اپنی سرچ اسٹارٹ کی اور الٹیمیٹلی ہمیں ایک ایسی انٹری ملی جس کے اندر ہماری فائل کے کانٹینٹس تھے اسمال فائل کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اسمال فائل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ود ان دا اینٹری ہی اسٹور ہوں گے in case of large files اس اینٹری کے اندر اس کے کانٹینٹس نہیں اسٹور ہوں گے بلکہ انڈیکسز اسٹور ہوں گی آف دا کلسٹرز جن کلسٹرز کے اندر وہ فائل اسٹور ہو رہی ہے ہم نے صرف آپ کو ایک ایگزامپل دکھائی ٹائم لمیٹیشنس کی مدد سے وجہ سے جس کے اندر کہ ہم اسمال فائلس کے صرف کانٹینٹس کو گیٹ کر رہے ہیں آپ خود سے جب اس کی ایکسرسائز کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لارج فائلز ہیں ان کے کانٹینٹس کو بھی اس طرح سے انالائز کرنے کی کوشش کریں اور مور اوور جو ڈائریکٹریز ہیں ان کے کانٹینٹس کو بھی انالائز کرنے کی کوشش کریں پھر ایک جو پرابلم آپ کے سامنے آ سکتی ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ جو فیٹ بیسڈ سسٹمز ہیں فیٹ بیسڈ سسٹمز کے اندر یا پھر اگر آپ ڈاس کی بات کرتے ہیں تو ڈاس کے اندر آپ N T F S volume کو کس طرح سے ایکسیس کریں گے این ٹی ایف ایس آپ کو یہ پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ ڈائریکٹلی کسی بلاک کو ایکسیس کر سکیں اس کے جو ڈرائیورز ہیں اگر آپ کو ایسی کوڈ لکھتے ہیں جو کہ این ٹی ایف ایس کے بوٹ ہونے کے بعد ڈائریکٹلی اس کے کسی بلاک کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو این ٹی ایف ایس یہ کام نہیں ہونے دے گا اور ان کیس آپ این ٹی ایف ایس سے بوٹ نہیں کرتے آپ ڈاس سے بوٹ کرتے ہیں تو ڈاس بھی این ٹی ایف ایس کو ریکگنائز نہیں کرتا تو اس لیے این ٹی ایف ایس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرنا ایک پرابلم بن جاتی ہے لیکن اس پرابلم کا بھی حال ہم نے بتایا ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کیا جا سکتا ہے بایوس کے فنکشنز یوز کر کے آپ ڈاس سے بوٹ کریں اور بایوس کے فنکشنز یوز کریں بس بایوس کے فنکشنز کے لیے اتنا کرنا پڑے گا کہ جو ایل ایس این آپ جس ایل ایس این کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اس ایل ایس این کو کنورٹ کرنا پڑے گا انٹو ایل بی ایڈریس اور پھر اس ایل بی ایڈریس کی مدد سے یوزنگ ایکسٹینڈیڈ بایوس فنکشنس آپ ان سیکٹرز کو ایکسس کر سکیں گے پھر ہم نے ایک سیمپل پروگرام دیکھا ہے اس سیمپل پروگرام کے اندر ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو اور روٹ ڈائریکٹری کو یوز کیا ہے اور اس میں سے ہم نے ایک فائل کو سرچ کیا فائل کو سرچ کرنے کے بعد ہم نے اس کا فرسٹ کلسٹر نمبر لیا اس فرسٹ کلسٹر نمبر کی مدد سے ہم نے فیٹ کے اندر اس کی چین کو ٹریورس کیا اور باقی کے جو کلسٹرز ہیں ان کو بھی شو کیا ہمارا پروگرام صرف اتنا کام کر رہا ہے آپ مزید اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف روٹ ڈائریکٹری کے لیے کام کر رہا ہے آپ مزید اس کو ریکرسو بنا کے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں for sub folders and sub directories also اس کے علاوہ آپ ایک اور جو اس کے اندر انہینسمنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف کلسٹر کے نمبرز شو کر رہا ہے آپ کلسٹر کے کانٹینٹس بھی شو کریں جو کلسٹر نمبر آیا ہے اسے سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کریں اور اس سیکٹر نمبر کے اوپر جا کے جتنے ٹوٹل بلاکس ہیں اس کلسٹر کے وہ ایکسس کریں اور ان کے کانٹینٹس بھی شو کریں اور مزید اس کے اندر انہینسمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو فیٹ 32 اور فیٹ 12 کے لیے بھی امپلیمنٹ کریں یہ پرٹیکولر پروگرام فیٹ 16 کے لیے اس طرح سے آپ کے لیے کافی زیادہ کام بن جاتا ہے ایز این ایکسرسائز آپ یہ تمام کام کرنے کی کوشش کریں اس میں جو بھی ڈیفیکلٹیز ہیں جو بھی پرابلمز ہیں وہ آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہمیں کانٹیکٹ کر کے ہم سے پتہ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ